عباد بن عوام نے خبر دی انہیں شیبانی نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو چونتیس